بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے تھرٹی فورتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم ڈسکشن کر رہے تھے about file system file system کے بارے میں ہم نے فرسٹلی یہ ڈسکس کیا کہ جب ایک ڈسک کو پارٹیشن کیا جاتا ہے تو اس کی نمبر آف پارٹیشنس کریٹ کی جا سکتی ہیں جتنی بھی پارٹیشنس کریٹ کریں گے اس کے بارے میں انفارمیشن ماسٹر بوٹ ریکارڈ یا پارٹیشن ٹیبل کے اندر ہوگی پھر مور اوور ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں اگر آپ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر بھی ایک پارٹیشن ٹیبل ہوگا اور اس پارٹیشننگ کی بھی پھر مزید پارٹیشننگ ہوگی اور اس کے اندر بھی مزید ہو سکتا ہے کہ نمبر آف اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ ہو اینڈ سو آن جیسا ہم دیکھا کہ چین کنٹینیوز کہاں تک میکسیمم کنٹینیو کر سکتی ہے جتنے کے total number of drive letters ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہر پارٹیشن کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو ہو سکتی ہے جو پارٹیشن ہے اس کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہوتا ہے جو سب سے پہلا بلاک ہوتا ہے وہ اس کا پارٹیشن بلاک ہوتا ہے اس کے بعد میں بھی فیو ہڈن بلاکس ہوتے ہیں اور ہڈن بلاکس کے بعد پھر لاجیکل ڈرائیو اسٹارٹ ہوتی ہے لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو سب سے پہلا بلاک ہے وہ بوٹ بلاک ہے بوٹ بلاک کے بعد اگر فیٹ بیسڈ سسٹم ہے تو فیٹ کی کاپیز پڑی ہوں گی اور فیٹ کی کاپیز کے بعد جو کہ عام طور پہ ٹو ہوتی ہیں روٹ ڈائریکٹری پڑی ہوگی روٹ ڈائریکٹری کے اندر انفارمیشن ہوگی about all the files and all the folders situated in the root directory جو کہ روٹ کے اوپر سچویٹڈ ہے جو مزید سب ڈائریکٹریز ہیں آف ادر سب ڈائریکٹریز یعنی کہ کوئی ایک ڈائریکٹری ہے فرض کریں وہ روٹ کے اندر بنی ہوئی ہے اس کے اندر آگے جو سب ڈائریکٹریز ہیں اس کی انفارمیشن روٹ میں نہیں ہوتی ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے کہ اس کی انفارمیشن کہاں پہ ہوتی ہے پھر لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے روٹ ڈائریکٹری میں وہ ایک collection of F C Bs ہے ایف سی بی ہم نے دیکھا کہ ایک تھرٹی ٹو بائٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس تھرٹی ٹو بائٹ کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے about the file certain control information ہوتی ہے وہ کنٹرول انفارمیشن اس کا فائل نیم ہے اس کی ایکسٹینشن ہے فائل نیم اور ایکسٹینشن ایک لیول کے اوپر یا ایک ڈائریکٹری کے اندر یونیک ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کا ایٹریبیوٹ پھر فیو ریزروڈ بائٹس ہیں جو کہ او ایس ٹو یوز کرتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ٹائم ڈیٹ اور اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر اسٹور ہوا ہوا فرسٹ کلسٹر نمبر کے بعد ڈبل ورڈ کے اندر اس کا سائز اسٹور ہوا ہوا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈاس کا فائل سائز جو ہے وہ ڈبل ورڈ کے اندر اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے وہ ٹو جی بی تک ہو سکتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایف سی بی کے اندر یہ جو فرسٹ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے اس کلسٹر نمبر کو یا کسی بھی کلسٹر نمبر کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے انٹو سیکٹر نمبر ہم نے اس کے لیے ایک فارمولا نکالا فارمولہ کے اندر جو ڈفرینٹ ویریس پیرامیٹرس تھے وہ ہمیں کہاں سے ملتے تھے وہ بایوس پیرامیٹر بلاک یا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے ہم اس انفارمیشن کو ریٹریو کرتے تھے اس انفارمیشن کو ریٹریو ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ایک undocumented service 21 one hex by thirty two hex کو کال کر کے اس انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سیکٹر کلسٹر نمبر کو ایل این کے اندر کنورٹ کیا ایل ایس این میں کنورٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ڈاس کے جو فنکشنز ہیں اور بایوس کے جو فنکشنز ہیں بایوس کو چھوڑ دیں بلکہ ڈاس کے جو فنکشنز ہیں وہ ایل این کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں میں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ڈاس کے اندر جتنی بھی فائل مینجمنٹ ہوتی ہے جو اس کے اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جیسے کہ فیٹ ہے فیٹ کے اندر کہیں السن نہیں پڑا ہوتا فیٹ کے اندر صرف کلسٹر نمبر اسٹور ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کا سائز ہے اگر ڈسک کا سائز بہت لارج ہے تو اس کیس کے اندر آپ کو کلسٹر کا سائز جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا کیونکہ فیٹ کے اندر جو نمبر آف انٹریز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کلسٹر کا سائز کس طرح سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے تو اس لیے جو کلسٹرز جو انٹریز ڈاس کے اندر اسٹور کی جاتی ہیں وہ صرف کلسٹر نمبر اسٹور کیا جاتا ہے اور کلسٹر نمبر کوئی ایسی سروس اویلیبل نہیں ہے جو کہ کلسٹر نمبر کو یوز کرتے ہوئے پورے کلسٹر کو ریڈ کرتی ہے سروسز جو ہیں وہ صرف ایل ایس این کو ریڈ کرتی ہیں ایل ایس این جس کو اسپیسیفائی کی جا سکتی ہے تو جو بھی ڈاس کا یا فیٹ کا ڈیوائس ڈرائیور ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر سکیں انٹو ایل ایس این اس لیے ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے ایک فنکشن ڈیوائس کیا جس کی مدد سے کلسٹر نمبر کنورٹ کیا جا سکتا ہے انٹو ایل ایس این پھر ہم نے اس کو ایلسن میں کنورٹ کر کے اس پرٹیکولر ایل پہ جو بھی کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو ریڈ کیا ان کانٹینٹس کو ریڈ کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ فائل کے کانٹینٹس ہیں اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک فائل کو ہم ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ وہ کن بلاکس کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے یا کن کلسٹرس کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے ویسے عام طور پہ فائلس کو پروگرامیٹکلی کس طرح سے ایکسیس کیا جاتا ہے اس کو ایکسس کیا جاتا ہے F open F read F write اس طرح کے فنکشنس کے تھرو ایکسس کیا جاتا ہے اس کیس میں آپ آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فائل کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں رائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم نے ایکسس کیا تھا فائل کو اس کیس کے اندر ہم ایک طرح سے آپریٹنگ سسٹم کو بائی پاس کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹلی یہ پتا کرا رہے ہیں کہ فائل جو ہے وہ کہاں پہ اسٹور ہوئی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی جو فائل کے کانٹینٹس ہیں ان کو ایکسس کر رہے ہیں ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی using 12 bit FAT 12 bit FAT کا ہم نے ڈرائی پیرامیٹر بلاک ریڈ کیا اور اکارڈنگلی اس کی روٹ ڈائریکٹری ریڈ کی اور روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرتے ہوئے ہم نے ایک فائل کو اسی طرح سے اسمبل کیا ہم نے دیکھا کہ وہ کس کلسٹر نمبر پہ اسٹور ہوئی ہوئی ہے اس کلسٹر نمبر کو فرسٹلی کنورٹ کیا انٹو ایلسن اور اس ایلسن کو ایکسس کیا تو جو ہمیں کانٹینٹس نظر آئے وہ انفیکٹ اس فائل کے کانٹینٹس تھے اب اسی طرح کا کچھ ہم ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے فیٹ سکسٹین سسٹم کے ساتھ فیٹ سکسٹین سسٹم کے اندر ایک والیوم بنا ہوا ہے اور اس کے اندر نمبر آف فائلس میں بھی اسٹور ہوئی ہوئی ہیں تو ہم اس والیوم کی فرسٹلی روٹ ڈائریکٹری کو ایکسیس کرنا چاہیں گے روٹ ڈائریکٹری کو ایکسیس کرنے کے لیے اگین ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ روٹ ڈائریکٹری سسٹم ایریا کے اندر کس بلاک سے اسٹارٹ ہوئی ہے یہ انفارمیشن ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے ملے گی جو لاسٹ اگزامپل آپ کو شو کر رہے تھے اسی کے اندر ہم نے یہ کیا تھا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسیس کیا تھا using service 21 one hex by thirty two hex اور ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے کانٹینٹس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے اور ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے روٹ ڈائریکٹری کو آگے ریڈ کرنا ہے تو آئیے اسی ایگزامپل سے پک اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں ہم اسی طرح سے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے فرسٹ کانٹینٹس گیٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ کر رہی ہے بائٹس پر سیکٹر کتنے ہیں بائٹس بلاکس پر کلسٹر کتنے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد ہم روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کریں گے اور اس کے کانٹینٹس کو اسمبل کر کے دکھائیں گے تو آئیے اس سلائڈ پہ چلتے ہیں ہم اسی ایگزامپل سے پک اپ کر رہے ہیں جو فیٹ سکسٹین بیٹ کی ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے فرسٹلی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسس کیا ایکسس کرنے کے لیے ہم نے وہی انڈاکومینٹڈ سروس 21 ون ہیگس کو کال کیا ڈبا کا ہی ہم ٹول یوز کر رہے ہیں ڈباغ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے دو انسٹرکشنز اسمبل کیے موو ایج کے اندر تھرٹی ٹو اور ٹوئنٹی ون ہے انسٹرکشنس کو ہم نے پروسیڈ کیا جب ہم نے ان انسٹرکشنز کو پروسیڈ کیا اس کا جو کرنٹ ڈرائیو تھی وہ ایف ڈرائیو تھی ان انسٹرکشنز کی ایگزیکیوشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈی ایس کے اندر ویلو آئی ہے وہ اے سیون ہے اور بی ایکس کے اندر جو ویلو آئی ہے وہ one three D two hex آئیے یہ ایڈریس ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا فار ڈرائیو ایف اور آپ کے کمپیوٹر پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویلو ڈفرینٹ آئے آپ نے اسے گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ سروس ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ڈی ایس کو چینج کر رہی ہے اور بی ایس کو چینج کر رہی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس نے ایڈریس ریٹرن کیا ہے D S colon B S میں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا تو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ہمیں ہمارے پاس ایڈریس آ گیا فار ایف ڈرائیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بائٹ کی کیا ویلو ہے سب سے پہلے بائٹ کی ویلو فائیو ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایف ڈرائیو ہے اور یونٹ نمبر بھی فائیو ہے نیکسٹ اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس ورڈ کی ویلو ٹو ہنڈریڈ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک بلاک کے اندر فائیو ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس ہیں اور اس کے بعد جو بائٹ ہے اس کی ویلو ہے سیون یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے highest sector number within cluster seven ہے یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر جو سیکٹرز ہیں وہ زیرو سے لے کے سیون تک ہیں total number of sector cluster اس لحاظ سے کتنے ہوئے seven plus one total eight blocks ہوں گے ایک کلسٹر کے اندر پھر مور اوور اس کے آف سیٹ بی کے اوپر دیکھیں آف سیٹ بی کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو ون سی زیرو یہ ویلو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یوزر ڈیٹا کس سیکٹر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ user data one C zero hex سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور off off set set eleven eleven کے کے اوپر اوپر دیکھیں ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو ون اے زیرو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کس سیکٹر نمبر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اب ہمیں یہ دونوں امپورٹنٹ انفارمیشن مل گئی ہیں کہ جو یوزر ڈیٹا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے ون سی زیرو سے اور جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے زیرو اے زیرو سے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری سے آنورڈس یوزر ڈیٹا تک ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں ٹوینٹی ہیکس بلاکس ہیں تقریباً تو روٹ ڈائریکٹری کو ٹوینٹی ہیگس بلاکس کے اوپر سیو کیا جا رہا ہے روٹ ڈائریکٹری کی جتنی بھی ایف سی بی اینٹریز ہوں گی وہ ان ٹوینٹی ہیکس بلاکس کے اندر سیو کی جائیں گے اور جب یہ ٹوینٹی ہیکس بلاکس فل ہو جائیں گے تو روٹ ڈائریکٹری پہ آپ کوئی بھی فائل کریٹ نہیں کر سکیں گے فائل کریشن ایرر آئے گا اب ہم روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنے کا وہی طریقہ ہے آپ اے بی ایس ریڈ سے ریڈ کر سکتے ہیں اے بی ایس ریڈ کے اندر آپ سیکٹر نمبر اسپیسیفائی کریں one A zero drive whatever یہ جو بھی ڈرائیو ہے اس کا نمبر اسپیسیفائی کریں اور آپ اسپیسیفائی کریں number of number of sector آپ ٹوینٹی بلاکس کو یا ٹوینٹی ہیگز سیکٹرس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں خیر ہم فی الحال یہ کام مینولی کر رہے ہیں ڈباگ کے ٹول کی مدد سے کر رہے ہیں تو ہم کمانڈ یوز کریں گے لوڈ کی اس کے اندر ہم نے تھاؤزینڈ ہیگز کو آف سیٹ کے طور پہ یوز کیا یعنی کہ ڈس سے جو بھی ویلو لوڈ ہوگی یا ریڈ ہوگی وہ تھاؤزینڈ ہیگز آف سیٹ کے اوپر جا کے لوڈ ہوگی پھر اس کمانڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں فائیو جو ہے فائیو انڈیکیٹ کر رہا ہے ڈرائیو نمبر تو یہ ایف ڈرائیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے پھر ون اے زیرو جو ہے یہ اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے ون اے زیرو سے آنورڈ ہم نے ریڈ کرنا شروع کرنا ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر دیکھا ہے جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے sector number one A zero سے اور ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے پتا چلا ہے تو ٹوٹل نمبر آف بلاکس اس کے اندر ٹوینٹی ہیگز ہیں تو ہم پورے کی پوری روٹ ڈائریکٹری کو لوڈ کر رہے ہیں اب اس روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر سکسیزفلی روٹ ڈائریکٹری لوڈ ہو جاتی ہے اس آف سائٹ ایڈریس کے اوپر تو اگر آپ اس کے کانٹینٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کانٹینٹس آپ ڈمپ کی کمانڈ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں تھاؤزینڈ ہیگز ایڈریس کا آپ ڈمپ لے رہے ہیں اب یہ آپ ڈمپ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر آپ کو روٹ ڈائریکٹری کی اینٹریز یا ایف سی بیز نظر آئیں گی ایف سی بیز جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک ایف سی بی کا سائز تھرٹی ٹو بائٹس ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رو کے اوپر سکسٹین بائٹس ہیں تو ایک ایف سی بی دو روز کے اوپر اکاموڈیٹ کی جا سکتی ہے دو روز کے اوپر ایک ایف سی بی کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اب اس کے اندر آپ ویریئس فائلز اور فولڈرز کی ایف سی بیز دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو ایک file D P B one dot T X T کی ایف سی بی نظر آ رہی ہوگی اب اس ایف سی بی کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ جو اس کا سائز ہے اس فائل کا size zero zero zero zero zero six eight A hex ہے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ڈی آئی آر کی کمانڈ بھی ایگزیکٹلی سیم سائز بتائے گی اس فائل کا اور اس فائل کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو زیرو زیرو اے ہے اس ڈمپ کے اندر ہی وہ نظر آ رہا ہے جو لاسٹ سکس بائٹس ہیں ان لاسٹ سکس بائٹس کے اندر پہلے جو ورڈ ہے اس کی value zero zero zero A ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا first cluster number zero A ہے مور اوور ایک اور file D P P two ہے ڈی پی پی ٹو کا بھی یہاں پہ کلسٹر نمبر شو ہو رہا ہے اس کا کلسٹر نمبر اسی لحاظ سے زیرو زیرو زیرو بی ہے بن رہا ہے اور اس طرح سے آپ ساری فائلز ویو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور چیز پوائنٹ آپ کو کر کے دکھانا چاہوں گا یہاں پہ ایک آپ کو فائل نظر آ رہی ہے فرسٹ کے نام سے اس کا ایٹریبیوٹ دیکھیں اس کے ایٹریبیوٹ بائٹ کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے ten hex attribute byte ninth byte بنتا ہے تو نائنتھ بائٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے ten hex ten hex indicate کرتا ہے کہ یہ ایک فولڈر ہے اور اس کا جب آپ سائز دیکھیں گے تو سائز آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے یہ ایک اور چیز ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک فولڈر ہے کیونکہ عام طور پہ فائل کا سائز زیرو نہیں ہوتا لیکن ایٹریبیوٹ بالکل ایک کنفرمڈ کنوینسنگ انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹری ہے اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو ہے مور اوور اگر اس کا سائز زیرو ہے تو اس کا کلسٹر نمبر بھی یہاں پہ اسپیسیفائڈ ہے زیرو زیرو زیرو سی اگر اس کا سائز زیرو ہے تو اس کا کلسٹر نمبر کیوں ہے زیرو زیرو زیرو سی کیوں ایگزٹ کرتا ہے اس سوال کا جواب ہم آپ کو آگے چل کے دیں گے اور اسی طرح سے آپ ادھر ایک اور فولڈر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ کا سائز دیکھیں یہ بھی زیرو ہے اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اس کا نمبر بنتا ہے 12 تو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس کا 12 ہے جبکہ فرسٹ کا starting cluster number zero C ہے آل دو ان دونوں فولڈرز کا سائز زیرو ہے انفیکٹ جو بھی فولڈر ہوگا اس کا سائز زیرو ہی آپ کو ڈسپلے ہوگا پھر اس کے اندر ہم نے ایک فائل کریٹ کی اس والیوم کے اندر اس فائل کا نام ہے test dot T X T اس فائل کا نام ہے test dot T X T اس کے جو فائل نیم ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فور کریکٹرز کے اندر کوئی ویلو ہے باقی جو فور کریکٹرز ہیں ان کے اندر اسپیسیز ہیں اور نیکسٹ جو تھری کریکٹرز ہیں ان کی ویلو ٹی ایکس ٹی ہے جو کہ اس کی ایکسٹینشن ہے مور اوور اس فائل کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ فور اس ایف سی بی کے اندر لاسٹ فور بائٹس ان کی value zero zero zero zero zero zero two seven hex ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس فائل کا size twenty seven hex bytes ہے اور ڈی آئی آر کی کمانڈ بھی اس کی ایکولنٹ ڈیسیمل ویلیو شو کرے گی اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اگر آپ نوٹ کریں تو وہ zero zero four five hex بنتا تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو فائل ہے یہ سچویٹڈ ہے at the cluster number 0045 hex اسی طرح سے اس کالم کے اندر تھوڑا اوپر آپ کو ایک اور فائل نظر آ رہی ہے اس فائل کا سائز کافی بڑا ہے اس فائل کا سائز اس فائل کا فرسٹ جو نام ہے وہ ہے سی پیپر سی پیپر اس کا فائل نیم ہے اور اس کی ایکسٹینشن ٹی ایکس ٹی ہے اور فائل نیم کے اندر دو اسپیسیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا جو فائل سائز ہے وہ zero zero zero zero eight F four F ہے یہ کافی لارج سائز ہے اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ زیرو زیرو ٹو نائن اس لارج سائز کے بارے میں بھی ہم کچھ ڈسکشن کریں گے آگے چل کے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ سائز کافی بڑا ہے تو پاسبل مے بی ایسی فائلس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک کلسٹر کے اندر اکوموڈیٹ کی جا سکے تو وہ نمبر آف کلسٹر کے اندر اکوموڈیٹ کی جائے گی اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تو آپ کو یہاں سے مل گیا باقی کے کلسٹر آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر تک اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے اب test dot T X T کے اوپر آ جائیں test dot T X T کا ہم نے دیکھا کہ اس کا جو کلسٹر نمبر تھا وہ 45 تھا اس 45 کلسٹر نمبر کی مدد سے آپ اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگین وہی جو ہم نے فارمولا آپ کو پہلے ڈسکرائب کیا تھا اسی فارمولا کو یوز کرتے ہوئے 45 اس کا کلسٹر نمبر ہے اس میں سے 2 مائنس کریں 43 three hex forty three hex کو 8 سے ملٹیپلائی کریں اب 8 سے کیوں ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے 8 is number of sectors within cluster اس سے پہلے آپ کو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ڈمپ دکھایا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایک ویلو تھی 07 جو کہ highest sector number within cluster دے رہا ہے ہائیسٹ سیکٹر نمبر سیون ہے اس کا مطلب ہے ایک کلسٹر کے اندر سیکٹرز ہیں زیرو سے لے کے سیون تک ٹوٹل جو اس کے اندر سیکٹرز ہیں وہ ایٹ ہیں تو ایٹ ایک کلسٹر کے اندر ٹوٹل ایٹ بلاکس ہیں یا ایٹ سیکٹرز ہیں تو اسی ویلو کو یوز کرتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کریں گے block number for this particular cluster forty five hex cluster number ہے اس میں سے ٹو سبٹریکٹ کریں آپ کے پاس 43 تھری ہیگز آ گیا فورٹی تھری ہیگس کو ایٹ سے ملٹی پلائی کریں ایٹ سے اس لیے ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ ہیں تو ٹوٹل آپ کے پاس نمبر آف سیکٹر آ جائیں within the user data اور اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں نمبر آف سیکٹر جو کہ سسٹم ایریا کے لیے ریزروڈ ہیں اور سسٹم ایریا کے لیے کتنے reserved sector that is equal to the number of the first sector within the user data جو کہ ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے دیکھا تھا کہ ون سی زیرو کے ہمارے پاس جو ویلو آتی ہے یہ ویلو بنتی ہے سیکٹر نمبر یا block number of the starting cluster of file test dot T S T اب ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اس سیکٹر کے اوپر اس بلاگ کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو ریڈ کریں اور ان کو اینالائز کریں ہم نے روٹ ڈائریکٹری انٹریز کو اینالائز کیا اس کے اندر ایف سی بیز کو اینالائز کیا فار اے پرٹیکولر فائل ہم نے دیکھا کہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیا اس کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو دا سیکٹر نمبر اب اس سیکٹر نمبر کو ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں اگین ہم اپنے وہی ٹول ڈباگ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر لوڈ کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ٹوٹل ایٹ سیکٹرز ہیں تو ہم پورے کلسٹر کو ریڈ کرنا چاہیں گے کلسٹر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آپ کو پتا ہے آپ اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر اسپیسیفائی کریں اور نمبر آف کلسٹر اس پرٹیکولر کیس کے لیے ایٹ اسپیسیفائی کریں گے کیونکہ اس پرٹیکولر uh, ڈرائیو کے اندر ایٹ سیکٹر uh, یا ایٹ بلاکس ایگزٹ کرتے ہیں فار اے سنگل کلسٹر تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈیباگ کے اندر کمانڈ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کانٹینٹس ہم ریڈ کرتے ہیں وہ کیا کانٹینٹس ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر کلسٹر کو لوڈ کرنے کے لیے یا اس پرٹیکولر کلسٹر کے اندر جو بلاکس ہیں ان کو لوڈ کرنے کے لیے آپ نے کمانڈ دی ہے لوڈ کی تھاؤزینڈ آف سیٹ یوز کریں یعنی کہ جو بھی ویلوز ہیں وہ ریڈ ہوں اور تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اندر آ کے لوڈ ہو جائیں five is the number of the directory three D eight sector number ہے آپ نے جس طرح سے پریویس سلائڈ کے اندر دیکھا ہے کہ ہم نے سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کیا تھا یوزنگ دا کلسٹر نمبر ہمارے پاس sector number three D eight آیا تو three D eight is the sector number اور اس سیکٹر سے آنورڈ ہم کتنے بلاکس لوڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ایٹ بلاکس لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے نمبر آف بلاکس ادھر ایٹ اسپیسیفائی کیا اب یہ کہاں پہ لوڈ ہوئے ہیں تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر لوڈ ہوئے ہیں تھاؤزینڈ آف سیٹ کا ہم ڈمپ لے سکتے ہیں یوزنگ ڈمپ کی کمانڈ ڈمپ کی کمانڈ ہے ڈی اور آپ نے اس کو تھاؤزینڈ اسپیسیفائی کیا تو تھاؤزینڈ کے اوپر تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر جو بھی کانٹینٹس ہیں وہ آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گے یہ کانٹینٹس کیا ہے یہ وہی فائل کے کانٹینٹس ہیں this is a text file for sixteen bit FAT یہ کانٹینٹس جو ہیں یہ اس فائل کے اندر ہم نے اسٹور کیے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ جو فائل کانٹینٹس ہیں وہ آپ کو ڈسپلے ہو رہے ہیں وداؤٹ اوپننگ دا فائل کس طرح سے کہ جو کام آپریٹنگ سسٹم نے کرنا تھا وہ ہم نے خود کیا ہے آپریٹنگ سسٹم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ فائل کس بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ ہم نے خود سے کیلکولیٹ کر لیا خود سے انالائز کر لیا اور اس بلاک کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا اور ان کانٹینٹس کو ہم نے ریڈ کیا ابھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً ایگزیکٹلی سیم پیٹرن پہ ہم نے ایک FAT sixteen based system FAT sixteen based volume کی ایک فائل لی اور اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر دیکھا اور اس کی مدد سے ہم نے اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو ریڈ کیا یہاں پہ آپ کو سلائڈ سے کچھ ڈفرینس نظر آیا ہوگا آپ نے دیکھا فیٹ ٹویلو جو ہے وہ ہوتا ہے بیسکلی اسمالر ڈسکس کے لیے اسمالر ڈرائیوس کے لیے جو جس ڈسک کو فلاپی ڈسک کو جس نے ہم جس کو ہم نے انالائز کیا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا جو کلسٹر کا سائز تھا اس کے اندر صرف ایک سیکٹر تھا جبکہ اس فیٹ سکسٹین کے والیوم کے اندر جو کلسٹر کا سائز تھا اس کے اندر ایٹ بلاکس تھے اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ سائز جو ہے یہ ویریبل ہے کلسٹر کا سائز فکسڈ نہیں ہے کلسٹر کا سائز ویریبل ہے دو بلاکس کا بھی کلسٹر ہو سکتا ہے فور کا بھی ہو سکتا ہے ایٹ کا بھی ہو سکتا ہے سکسٹین کا بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے مزید ان ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا اب یہاں پہ ایک اور کوشچن اٹھا ہے یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو ایک فائل دکھائی تھی میں نے کہا کہ اس کا سائز بہت زیادہ ہے اگر لارجر فائل سائز ہے تو اس کیس کے اندر اس فائل سائز کو ضروری نہیں کہ ایک کلسٹر کے اندر اکوموڈیٹ کیا جا سکے اس کے لیے پھر نمبر آف کلسٹر چاہیے ہوں گے لیکن فائل کنٹرول بلاک کے اندر تو جسٹ فرسٹ کلسٹر کا ایڈریس پڑا ہوا ہے باقی جتنے کلسٹرز ہیں ان کا ایڈریس ہمیں کہاں سے ملے گا اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں larger files would be comprised of numerous cluster file کا سائز لارج ہے تو وہ صرف ایک کلسٹر میں نہیں اکوموڈیٹ کی جائے گی بلکہ نمبر آف کلسٹر کے اندر اکوموڈیٹ کی جائے گی the first cluster number can be read from the F C B جس طرح ہم نے دیکھا ایف سی بی میں سے ہمیں فرسٹ کلسٹر نمبر ملا اب کوشچن یہ ہے کہ باقی کلسٹر کو وہ کس طرح سے مینٹین کرے گا for rest of the cluster chain is maintained within the FAT FAT کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ایک چین مینٹین کی جاتی ہے اور اس چین کو ٹریولس کر کے آپ باقی کے جتنے بھی کلسٹرز ہیں جو کہ اس فائل کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کلسٹرز کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں ابھی آگے چل کے ہم آپ کو ڈسکرائب کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے جس طرح سے ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ فیٹ کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ ڈفرینٹ قسم کے فیٹس ایگزٹ کرتے ہیں ونڈوز یا ونڈوز نمبر آف فیٹس کو سپورٹ کرتی ہے FAT 12 FAT and FAT 32 FAT 12 عام طور پر فلوپی ڈسک یا اسمالر سائزڈ ڈسک کے اندر یوز ہوتا ہے فیٹ 16 کمپیریٹیولی لارجر ڈسک کے اندر یوز ہوتا ہے اور آج آج کل جو بہت لارج سائز کے ڈسکس ہیں اس کے اندر فیٹ 32 یوز ہوگا سب سے پہلے ہم فیٹ 12 کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے فیٹ 12 کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر انٹریز کس فارمس کے اسٹور ہوتی ہیں اور اس کو کیوں فیٹ 12 کہا جا رہا ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں FAT is a simple table which contains cluster number of each file اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ صرف روٹ کے اوپر پڑی ہوئی فائلس کی نہیں ہے بلکہ تمام جتنی بھی اس پورے والیوم کے اندر فائلس ہیں سب فولڈرز اور سب فولڈرس کے اندر جو سب فولڈرس کے اندر فائل پڑی ہوئی ہیں سو آن جتنی بھی فائلس پڑی ہوئی ہیں تمام کی انفارمیشن فیٹ کے اندر ہوگی صرف روٹ کے اوپر پڑی ہوئی فائلس کی انفارمیشن نہیں ہوگی جس طرح ہم نے دیکھا روٹ ڈائریکٹری کے اندر انفارمیشن صرف روٹ کی پڑی ہوئی فائلز کی انفارمیشن ہے اور سب فولڈرز کی فائلز کی انفارمیشن اس کے اندر نہیں ہوتی لیکن فیٹ کے اندر تمام فائلز کی انفارمیشن ہے اور اس کو 12 کیوں کہا جا رہا ہے اس کو 12 اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ FAT 12 will have 12 bit wide entries اس کے اندر ایک ٹیبل ہے اس کے اندر نمبر آف انٹریز ہیں ہر انٹری کا سائز 12 بٹ کا ہوگا and can have 2 raise to the power 12 entries جو ٹوٹل نمبر آف اینٹریز اس کے اندر میکسیمم نمبر آف اینٹریز ہو سکتی ہیں two raise to the power twelve ہو سکتی ہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ لیکن ان فیکٹ ان میں سے کچھ اینٹریز ایسی ہیں جو کہ ریزروڈ ہوتی ہیں جو کسی اسپیشل پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہیں وہ نہیں یوز ہوتی ہیں اور ان کا نمبر کو اتنا بڑا نہیں ہے ویری اسمال نمبر ہے تو وہ اینٹریز نہیں یوز ہوتی ہیں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے وہ کون کون سی ریزروڈ اینٹریز ہیں جس کو کہ نہیں یوز کیا جاتا جس طرح آپ نے دیکھا کہ فیٹ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہر ایک اینٹری 12 بٹ کی ہے اور ٹوٹل نمبر آف اینٹریز جو ہیں وہ ٹو دی پار 12 ہیں ان کیس آف فیٹ ٹویلو یہ ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے ایک چین مینٹین کرنے کے لیے چین آف کلسٹرز جو کہ ایک فائل کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چین کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے اس نیکسٹ کی مدد سے اور اس فیٹ کے اندر جو دوسری اس کی پراپرٹیز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے ساتھ ساتھ آئیے اس سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے یہ ایک ٹویلو بٹ وائڈ ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کے اندر ٹوٹل نمبر آف جو انٹریز ہو سکتی ہیں میکسیمم جو انٹریز ہو سکتی ہیں وہ two raise to the power twelve ہو سکتی ہیں اسی لیے اس کو فیٹ ٹویلو کہا جا رہا ہے ٹو ٹو پاور ٹویلو ویسے فور زیرو نائن سکس بنتا ہے تو اس کے اندر ویسے four zero nine six theoretically speaking entries ہو سکتی ہیں لیکن ساری انٹریز نہیں یوز ہوتی ہیں بیچ میں کچھ انٹریز ریزروڈ ہیں جن کو کہ ہم ڈسکس کریں گے اگر ایک فائل کے ہم کانٹینٹس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ فائل کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ ہمیں ایف سی بی سے ملتا ہے اب باقی کے جو کلسٹر نمبرز ہیں وہ ہمیں فیٹ سے ملیں گے آپ اگر فیٹ کو ویژلائز کریں ایز اے ٹیبل تو اس کے اندر ہر انٹری کی ایک انڈیکس ہوگی سیکوینشلی انڈیکس دی گئی ہے جو فرسٹ انٹری ہے اس کی انڈیکس زیرو ہے نیکسٹ کی ون ہے نیکسٹ کی ٹو ہے and so on sequentially indexed entries جو ایف سی بی کے اندر کلسٹر نمبر ہوگا وہ بیسیکلی فیٹ کی ایک انٹری کو پوائنٹ کر رہا ہے جس طرح سے ہم نے ادھر اگزامپل شو کی ہوئی ہے یہ اگزامپل شو کر رہی ہے کہ ہم نے ایک فائل کا ایف سی بی ریڈ کیا اس فائل کے ایف سی بی کے اندر جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا وہ فور اسپیسیفائڈ تھا تو یہ بیسکلی ایک انڈیکس ہے into the file allocation table ہم فورتھ انڈیکس پہ دیکھتے ہیں کیا پڑا ہوا ہے سے فورتھ انڈیکس پہ پڑی ہوئی ہے سیون تو فورتھ انڈیکس پہ سیون کا پڑاؤ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فورتھ بلاک کے بعد فورتھ رادر کلسٹر کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے اس پرٹیکولر فائل کا وہ کلسٹر نمبر سیون ہے تو ہمیں پتا چل گیا پہلا کلسٹر جو ہے وہ فور ہے اور نیکسٹ کلسٹر جو ہے وہ کلسٹر نمبر سیون ہے اب کلسٹر نمبر سیون آخری کلسٹر ہے یا اس کے بعد بھی کوئی کلسٹر ہے یہ ہمیں تبھی پتا چل سکتا ہے جب ہم اس ٹیبل کے اندر سیونتھ انڈیکس کو یا سیونتھ اینٹری کو ایکسس کریں سیونتھ اینٹری کے اندر اس ایگزامپل کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویلو پڑی ہوئی ہے نائن یہ شو کرتا ہے کہ جو سیونتھ کلسٹر ہے وہ لاسٹ کلسٹر نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور کلسٹر ہے جو کہ کلسٹر نمبر نائن ہے اب کلسٹر نمبر نائن کے بعد کوئی کلسٹر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انٹری نمبر نائن کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اینٹری نمبر نائن کے اوپر سے ویلو پڑی ہوئی ہے سکس تو یہ ویلو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نائن جو ہے وہ لاسٹ کلسٹر نہیں ہے انفیکٹ جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ کلسٹر نمبر سکس ہے پھر اب ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ سکس کے بعد کوئی اور کلسٹر ہے یا نہیں ہے ہم سکس اینٹری پہ جا کے دیکھیں کہ کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اس ٹیبل کے اندر سکس اینٹری کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویلو پڑی ہوئی ہے الیون یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سکس کلسٹر کے بعد فائل کا جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ 11 ہے اور یہ سیکوینس میٹر کرتا ہے اور یہ سارے کلسٹر جو ہیں اسی سیکوینس کے اندر ہونے چاہیے فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بالکل اسی سیکوینس کے اندر پڑے ہوں گے اور الیونتھ کو انڈیکس پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ اگر اینڈ آف فائل پڑا ہوا ہے اینڈ آف فائل کی کیا ویلو ہوتی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر تک ڈسکس کرتے ہیں اگر یہاں پہ اینڈ آف فائل پڑا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ eleventh cluster was the last cluster اس کے بعد مزید کوئی اور کلسٹر نہیں ہے اس پرٹیکولر فائل کا اس طرح سے یہ چین جو ہے یہ اس پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے تو فیٹ کے اندر یہ ایک چین ہے اس طرح سے فیٹ کے اندر ایک چین نہیں ہوتی نمبر آف چین ہر فائل کے لیے ایک چین ہوگی اگر ایک فائل کے اندر صرف ایک کلسٹر ہے اس کے لیے بھی فیٹ کے اندر ایک انٹری ہوگی سے جیسا ہم نے پریویسلی اگزامپل ڈسکس کی تھی کہ جو فائل تھی اس کے اندر جو کلسٹر نمبر تھا وہ 45 تھا تو فیٹ کے اندر جو 45th انٹری اینٹری تھی 45th اور اس کے اندر ایک ہی اگر کلسٹر تھا تو 45th انٹری اینٹری پہ اینڈو فائل پڑا ہوگا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 45th fifth is the first and the only cluster for that file ادھر ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں کہ جو اینٹری نمبر زیرو ہے اور اینٹری نمبر ون یہ دونوں اینٹریز جو ہیں یہ ریزروڈ ہیں ویسے ہم نے دیکھا تھا کہ کلسٹر نمبر جو شروع ہوتا ہے وہ ٹو سے شروع ہوتا ہے لیکن فیٹ کے اندر یہ دونوں ریزروڈ ہیں یہ یوز نہیں ہوتی رادر اگر کسی اینٹری کے اندر زیرو پڑا ہوا ہے تو وہ اینٹری نمبر زیرو کو کراس ریفرنس نہیں کر رہی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک اینٹری کے اندر سیون پڑا ہوا ہے وہ آگے اینٹری نمبر سیون کو کراس ریفرنس کر رہی ہے سیون کے اندر نائن پڑا ہوا ہے تو وہ آگے اینٹری نمبر نائن کو کراس ریفرنس کر رہی ہے اس طرح سے اینڈ سو آن لیکن اگر کسی اینٹری کے اندر زیرو پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اینٹری نمبر زیرو کو ریفرنس نہیں کر رہی اگر کسی اینٹری کے اندر زیرو پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کلسٹر اویلیبل ہے فری ہے اگر کوئی فائل کریٹ کرتے وقت کسی کلسٹر کی ضرورت پڑتی ہے آپریٹنگ سسٹم کو تو وہ اس کلسٹر کو یوز کر سکتا ہے سے جیسے اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلسٹر نمبر 5 کی جو انٹری ہے وہاں پہ زیرو پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کلسٹر نمبر فری ہے اویلیبل ہے تو اس طرح سے نمبر آف کلسٹر ہوں گے جو کہ اویلیبل ہیں تو فیٹ سے ہی آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کون سے کلسٹر اویلیبل ہیں اور فیٹ سے یہ انفارمیشن ملے گی کہ ایک فائل کے اندر کون کون سے کلسٹرز ہیں ہم نے بات کی تھی کہ فیٹ کے اندر ٹوٹل جس طرح فیٹ ٹویلو ہے اس کے اندر ٹورسٹ پار ٹویلو انٹریز ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے کہا تھا کہ ساری انٹریز نہیں یوز ہوتی جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ انٹری زیرو اور ون نہیں یوز ہو رہی زیرو کا اسپیشل مقصد ہے کہ زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کلسٹر اگر کسی ایک انٹری کے اندر زیرو پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ cluster belonging to this particular entry is free وہ کہیں فائل ایلوکیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے مور اوور اس کے علاوہ کچھ اور انٹریز ہیں جو کہ نہیں یوز ہوتی جو کہ ریزروڈ ہیں اور جن کا بھی کچھ پرپز ہے اب ہم یہ ڈسکس کریں گے وہ کیا انٹریز ہیں ان کی کیا ویلیوز ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے آپ یاد کریں ہم نے ایک اور چیز بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک اینڈ آف فائل ویلو ہوتی ہے اینڈ آف فائل انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ فائل اینڈ ہوگی اور مزید یہ چین آگے نہیں جا رہی تو اب اس میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ اینڈ آف فائل کی کیا ویلو ہوتی ہے تو آئیے اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ انٹریز جس طرح ٹویلو بٹ فیٹ ہے ٹویلو بٹ فیٹ کی ایک انٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو three hex decimal digits required ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریزروڈ اینٹریز ہیں وہ ایف ایف زیرو سے لے کے ایف ایف سکس تک ہیں ایف ایف زیرو سے لے کے ایف ایف سکس تک اینٹریز ریزروڈ ہیں وہ فیٹ کے بنانے والوں نے اس کو ڈیزائن کرنے والوں نے ان اینٹریز کو ریزرو کر لیا ہوا ہے یہ اینٹریز فی الحال تو یوز نہیں ہو رہی مے بی آگے چل کے وتھ ٹائم یہ اینٹریز یوز ہونا شروع ہو جائیں پھر اگر کہیں پہ کوئی ویلیو پڑی ہوئی ہے کسی اینٹری کے اندر کوئی ویلیو پڑی ہوئی ہے ایف ایف سیون سے لے کے ایف ایف ایف تک یعنی کہ F F seven F F eight F F nine up till F F F تو یہ ساری ویلوز انڈیکیٹ کرتی ہیں اینڈ آف فائل تو کسی اینٹری کے اگینسٹ اگر یہ ویلو پڑی ہوئی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ والی اینٹری جو ہے یا یہ والا جو کلسٹر نمبر ہے یہ اس فائل کا لاسٹ کلسٹر نمبر ہے یہاں پہ فائل اینڈ ہو گئی ہے تو چنانچہ کیونکہ یہ ویلیوز اینڈو فائل کے لیے یوز ہو رہی ہیں تو یہ ویلیوز مزید ریفرنس کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی اس لیے یہ entries starting from F F seven to F F F یہ انٹریز نہیں یوز ہو رہی فیٹ کے اندر پھر اسٹارٹنگ جو ٹو انٹریز ہیں وہ بھی نہیں یوز ہو رہی فرسٹ انٹریز نمبر زیرو تو آپ کو بتایا کہ اس کا کیا یوز ہے کہ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی کلسٹر فری ہے یا نہیں ہے moreover entry number one جو ہے وہ اینٹری نمبر ون اس لیے نہیں یوز ہوتی کیونکہ کلسٹر نمبر جو ہے وہ ٹو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو maximum range of valid cluster numbers بنتی ہے وہ بنتی ہے starting from two to F F E F F F E F کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ ایف ایف زیرو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایف زیرو سے آنورڈ ایف ایف ایف تک جو ویلیوز ہیں وہ یوز نہیں ہو رہی وہ ریزروڈ ہے تو اس لحاظ سے 12 بٹ فیٹ کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف اینٹریز ہو سکتی ہیں ایف ای ایگز ہو سکتی ہیں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ڈرائیو کے اندر 12 بٹ فیٹ ہے تو اس کے اندر جو maximum number of entries use ہو سکتی ہیں وہ ایف ای ای یوز ہو سکتی ہیں اگر وہ ایف ای یوز ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈرائیو کے اندر میکسیمم نمبر آف کلسٹر جو ہیں وہ ایف ای ہو سکتے ہیں اور کلسٹر کا میکسیمم سائز ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ 32K ہوتا کے ہوتا اس لحاظ سے اگر آپ ڈسک کا میکسیمم ڈسک سائز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ فیٹ جس کو مینج کر سکتی ہے اس ڈسک کا میکسیمم سائز بنے گا F E hex into thirty two K whatever جو بھی وہ ویلو آتی ہے that is the maximum size for FAT twelve bit system FAT twelve bit اس سے زیادہ بڑی سائز کی ڈسک کو مینج نہیں کر سکتی اس سائز کے اندر اندر جو بھی ڈسک ہوگی یا جو بھی ڈرائیو ہوگی اس کو فیٹ ٹویلو مینج کر لے گی اس پوائنٹ پہ آپ کے سوال ایک بڑا جو سوال جو کافی دیر سے آپ کے ذہن میں ہوگا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کلسٹر جو ہے اس کا سائز ویریبل ہے میں نے کئی دفعہ کہا کلسٹر کا سائز ویریبل ہے ڈپینڈ کرتا ہے upon the size of disk کہ ڈسک کا کتنا سائز ہے اگر ڈسک لارج ہوگی تو کلسٹر کا سائز بھی لارج ہوگا اگر ڈسک اسمال ہوگی تو کلسٹر کا سائز بھی اسمال ہوگا ہم نے دیکھا کہ فیٹ جو ہے اس کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر آف اینٹریز ہیں اگر آپ ایک سرٹن فیٹ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر آف اینٹریز ہے اگر سے ایک certain number of entries use کرتے ہوئے وہ ساری اسپیس کو نہیں مینج کر سکتا تو اس کو کیا چیز انکریز کرنے کی ضرورت ہے اس کو کلسٹر کا سائز انکریز کرنے کی ضرورت ہے اب کلسٹر کا جب سائز تو وہ ڈبل دا ڈسپیس مینج کر سکتا ہے اسی طرح سے فور ٹائمس کرتا ہے تو وہ four times the disk space manage کر سکتا ہے even using the same number of entries within FAT تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کلسٹر سائز جو ہے ویریبل ہے ڈپینڈ کرتا ہے upon the size of the disk cluster size کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو ایک سلائڈ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل نمبر آف اینٹریز جو ہیں فیٹ کے اندر this particular case 12 bit FAT کے اندر جو ٹوٹل یوزفل اینٹریز ہو سکتی ہیں وہ ایف ای ایگز ہو سکتی ہیں تو ہمیں کچھ کلسٹر کا سائز اس طرح سے رکھنا ہے کہ ٹوٹل ڈسک سائز مینج ہو سکے using these F X entries تو اب ہم یہی دیکھیں گے کہ اتنی اینٹریز کو یوز کرتے ہوئے آپ کلسٹر کا سائز کس طرح سے ڈسائڈ کریں گے وہ کس کے اکولنٹ ہونا چاہیے اور ان کیس ڈسک کا سائز اتنا لارج ہے کہ highest size of the cluster بھی اگر آپ سیٹ کر لیں تو اس سائز ہونے کے باوجود بھی اتنی اینٹریز کے اندر آپ ڈسپیس نہیں مینج کر سکتے ساری کی ساری ڈسپیس نہیں مینج کر سکتے تو آپ کو کوئی ہائر فیٹ پھر یوز کرنا پڑے گا maybe FAT sixteen use کرنا پڑے گا اور اگر فیٹ سکسٹین کے اندر بھی نہیں اکاموڈیٹ ہو سکتا تو maybe FAT thirty two کے اندر اس کو اسٹور کرنا پڑے گا اور فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر بہت لارج ڈسکس جو ہیں مینج کی جا سکتی ہیں تو آئیے اس چیز کی ڈیٹیل کہ کلسٹر کا سائز کس طرح سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے ہم اس نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈسک کا سائز پتا یہاں پہ ڈسک کا سائز کی بات ہو رہی ہے ان بائٹس اگر آپ کو کو ڈسک کا سائز سائز پتا ہے ان بائٹس تو اس آپ ڈیوائڈ کریں by the number of entries in FAT maximum number of entries جو کہ پاسبل ہیں فیٹ کے اندر in case of twelve bit FAT جو maximum number of entries possible ہیں وہ ایف ای ای ہیگس ہے ایف ای ای ہیگس کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کریں آپ کے پاس ویلیو جو ریٹرن ہو رہی ہے وہ آپ ایک ویریبل ٹیمپ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں پریکٹیکلی میں نے آپ کو کہا تھا جو cluster size maximum cluster size use کیا جاتا ہے وہ 32k ہے یعنی کہ 32768 ہے اگر اب یہ جو سائز آیا ہے یہ 32k سے ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پوری ڈسک کو اتنی اینٹریز یوز کرتے ہوئے مینج نہیں کر سکتے آپ کو greater amount of greater number of entries چاہیے اس کے لیے پھر فیٹ سکسٹین یوز کیا جائے گا یا پھر اگر سکسٹین کے اندر بھی نہیں کیا جا سکتا تو فیٹ تھرٹی ٹو یوز کیا جائے گا اور اگر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فیٹ ٹویلو کے اندر ہی ڈسپیس کو مینج کیا جا سکتا اب یہاں پہ یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ کلسٹر کا سائز کیا ہوگا آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ ایف ای اینٹریز کے اندر اس کو مینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کلسٹر کا سائز کیا رکھنا پڑے گا تو اس کے لیے جو ٹیمپ کی ویلو آئی ہے ٹیمپ کی جتنی بھی ویلو آئی ہے اس سے جو closest and the greater number of power ہے گریٹر پاور آف ٹو جو ہے اس کو چوز کیا جائے گا سی فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ٹیمپ کی ویلو ٹین تھاؤزینڈ آئی ہے تو اس کیس کے اندر ٹین تھاؤزینڈ سے جو ہائر ویلو ہے گریٹر ویلو ہو اور وہ پاور آف ٹو بھی ہو وہ بنتی ہے سکسٹین کے یا one six three eight four بنتی ہے تو کلسٹر سائز کیا سیٹ سیٹ ہو ہو جائے جائے گا گا one six three eight four یا سکسٹین کے سملرلی اگر آپ کے پاس ویلو آتی ہے فائیو تھاؤزینڈ فائیو تھاؤزینڈ سے جو گریٹر ویلو ہے جو کہ پاور آف ٹو ہے جسٹ گریٹر ویلو ہے اور پاور آف ٹو ہے وہ ایٹ ہے ایٹ تھاؤزینڈ تو ایٹ کے بائٹس کے اندر eight one nine two bytes کا ایک کلسٹر بن جائے گا اور اکارڈنگلی جو بھی آپ کے پاس اس طرح سے ویلو ریٹرن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے جو بھی ہائر پاور آف ٹو ہے وہ higher power of two use ہوگی ایز دا کلسٹر سائز اور یہ cluster size three two seven six eight سے پریکٹیکلی ایکسیڈ نہیں کرتا اور size of cluster in blocks calculate کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے اب یہ جو بائٹس کے اندر آپ نے سائز ان کلسٹر کیلکولیٹ کیا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنے by the bytes per block bytes per block عام طور پہ 512 ہے اب سے اگر جو کلسٹر سائز سیٹ ہوا ہے وہ 16384 سیٹ ہوا ہے 16384 کو ڈیوائڈ کریں گے 512 سے تو آپ کے پاس ویلیو 32 آئے گی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر 32 بلاکس ہوں گے تو اس طرح سے کلسٹر سائز سیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج کافی کلیئر ہے کہ cluster is the smallest allocatable unit اگر ایک فائل کے لیے کچھ اسپیس ایلوکیٹ ہوگی تو ایک بائٹ نہیں ایلوکیٹ ہوگی ایک بلاک نہیں ایلوکیٹ ہوگا ایٹ لیسٹ ایک کلسٹر ایلوکیٹ ہوگا یہ بات اب تک کافی کلیئر ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایف سی بی کے اندر بھی کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے فیٹ کے اندر بھی کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے تو جب ایک فائل کے لیے ایلوکیشن ہوگی تو وہ ایک کلسٹر کو ایلوکیٹ کرے گا if the cluster size is large سے جس طرح اس case one six three eight four ہم نے سے کیلکولیٹ کیا تو اگر one six three eight four کا کلسٹر سائز ہے لیکن آپ ایک فائل کریٹ کرتے ہیں اس کو جسٹ ون بائٹ کی ضرورت ہے یا ٹو بائٹس کی ضرورت ہے یا ٹین بائٹس کی ضرورت ہے تو ایک لارج اماؤنٹ آف میموری جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی وہ کہلائے گی انٹرنل فریگمنٹیشن تو اس انٹرنل فریگمنٹیشن کے کیس کے اندر کافی میموری اسپیس ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو کلسٹر سائز انکریز ہوتا جائے گا انٹرنل فریگمنٹیشن انکریز ہوتی جائے گی اس کو آپ ڈسک فریگمنٹیشن کے ساتھ کنفیوز نہ کریں پھر moreover number of entries of FAT بھی پھر آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی سے آپ نے ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کیا ہے اس کا سائز وہ ٹین تھاؤزینڈ آیا تھا جس کے اگینسٹ آپ نے next power of two calculate کی ہے one six three eight four اب one six three eight four جب آپ نے اس کا سائز کیلکولیٹ کیا ہے کلسٹر کا تو اس کے اکارڈنگلی جو total number of entries required ہوں گی وہ بھی ریڈیوس ہو جائیں گی اب ٹوٹل نمبر آف اینٹریز اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین وائس ورس آپریشن آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا کیونکہ فیٹ کے لیے آپ کو اسپیس ریزرو کرنی ہے جتنی اسپیس ریزرو کرنی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنی اینٹریز کی اسپیس ریزرو کرنی ہے ہر اینٹری کا آپ کو سائز پتا ہے ٹویلو بٹ تو کتنی انٹریز کے لیے اسپیس ریزرو کرنی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو ادھر کوشچن یہ ہے کہ نمبر آف انٹریز کتنی ہے تو نمبر آف انٹریز کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ total size of the disk کو ڈیوائڈ کر دیں with the size of cluster یا number of blocks and disk in user area کو آپ ڈیوائڈ کر دیں size of cluster in blocks تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ نمبر آف کتنی ہونی چاہیے ان فیٹ اب جتنی نمبر آف اینٹریز آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی فیٹ کے لیے اسپیس ریزرو کی جائے گی تو اس طرح سے دونوں چیزیں ڈٹرمن کی جا سکتی ہیں کہ فیٹ کا کیا سائز ہوگا اور جو کلسٹر ہے اس کا کیا سائز ہوگا یہ ابھی ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے about FAT twelve FAT sixteen کے بارے میں بھی جو ڈسکشن ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہے فیٹ سکسٹین کو فیٹ سکسٹین اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو اینٹریز ہیں وہ سکسٹین بٹ وائڈ ہیں اور ٹوٹل نمبر آف اینٹریز جو ہیں وہ two raise to the power sixteen ہے اور سملرلی اس کے اندر بھی فیو ریزروڈ اینٹریز ہیں اس کی ڈیٹیل آگے چل کے ہم ڈسکس eh, کریں گے فیٹ ٹویلو فیٹ سکسٹین سے زیادہ کمپرسم ہے کمپرسم اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک اینٹری ٹویلو بٹ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میمری کا جو اسمالسٹ مین میمری کے اندر جو اسمالسٹ ایڈریسبل یونٹ ہے وہ بائٹ ہے وہ نیبل نہیں ہے اگر نیبل ہوتا تو مے بی آپ ٹویلو بٹس کو الگ سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہوتے تو اس لیے ٹویلو بٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو نمبر آف ماسکنگس پرفارم کرنی پڑتی ہیں بٹس کو شفٹ آگے پیچھے کر کے ماسک کر کے پھر ہی آپ ٹویلو بٹس کی آپ کے پاس ویلیو آ سکتی ہے تو ڈائریکٹلی ٹویلو بٹ کی ویلیو کو ایکسیس نہیں کر سکتے اس لیے کمپیریٹیولی کمپرسم ہے اس کے لیے پروگرام کرنا بھی کمپرسم ہے اور اس کی ویلیوز کو ایکسیس کرنا یا انٹرپریٹ کرنا بھی تھوڑا سا کم پر سم ہے لیکن اینی ہاؤ پاسبل ہے فیٹ سکسٹین کے اندر یہ پرابلم جو ہے کمپیرٹیولی کافی کم ہو جاتی ہے فیٹ سکسٹین کے اندر یہ پرابلم نہیں آتی کیونکہ اس کے اندر ایک اینٹری جو ہے وہ ٹو بائٹس کے ٹو بائٹس کو آپ الگ سے ایکسس کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ فیٹ کس طرح سے ورک کرتی ہے ایک جو فائل ڈسپ اسٹور کی جائے گی وہ پاسبلی ایک کلسٹر کے اندر نہیں اسٹور کی جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ نمبر آف کلسٹر اس کے لیے ریکوائرڈ ہو فرسٹ کلسٹر کا ایڈریس تو ہمیں ایف سی بی سے مل گیا نیکسٹ جتنے بھی کلسٹرز ہیں ان کا ایڈریس ہمیں کہاں سے ملے گا ان کا ایڈریس ہمیں فیٹ سے ملے گا جو کلسٹر نمبر ہے جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ ایز اسٹارٹنگ انڈیکس کے طور پہ ایکٹ کرے گا ود ان دا فیٹ اس انڈیکس کے اوپر نیکسٹ کلسٹر نمبر پڑا ہوگا اس نیکسٹ کلسٹر نمبر کو اگین انڈیکس کے طور پہ یوز کریں گے اس سے اگلا کلسٹر نمبر گیٹ کرنے کے لیے اینڈ سو آن دا چین کنٹینیوز کب تک کنٹینیو کرتی ہے جب تک اس کو ایک ایسی اینٹری نہیں ملتی جہاں پہ اینڈ آف فائل پڑا ہو اینڈ آف فائل کی کیا پاسبل ویلوز ہو سکتی ہیں ہم نے دیکھا ہے ٹویلو بٹ فیٹ کے کیس کے اندر ایف ایف سیون سے لے کے ایف ایف ایف تک کوئی بھی ویلو ہے تو وہ اینڈ آف فائل کے طور پہ کنسیڈر ہوگی فیٹ ٹویلو کے اندر دیکھا ہے کہ ٹورسٹ اینٹریز ہیں لیکن ساری کی ساری اینٹریز نہیں یوز ہوتی فیو ریزروڈ اینٹریز ہیں فار ایگزامپل زیرو یوز ہوتی ہے سگنیفائی کرنے کے لیے free clusters F F seven سے لے کے ایف ایف ایف تک یوز ہوتی ہیں انٹریز سگنیفائی کرنے کے لیے اینڈ آف فائل اور ایف ایف زیرو سے لے کے ایف ایف سکس ویسے ہی ریزروڈ ہے اس طرح سے فیو انٹریز نہیں یوز ہو رہی باقی جتنی انٹریز رہ جاتی ہیں ان کا ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے وہ ایف ای ہیگس بنتی ہے جب کلسٹر کا سائز ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف انٹریز جو ہیں اور ڈسک کا سائز بھی آپ کو پتا ہے تو کلسٹر کا سائز اس طرح سے رکھا جائے گا کہ ان انٹریز کے اندر آپ ٹوٹل سائز کو مینیج کر سکیں لیکن اینی ہاؤ اگر ڈسک سائز بہت لارج ہے کہ آپ جو کلسٹر رینج ہے اسے ایک سیڈ کرتا ہے سائز تو اس کیس کے اندر پھر آپ کو ہائر فیٹ فیٹ سکسٹین یا فیٹ تھرٹی ٹو یوز کرنی پڑے گی آئندہ چل کے ہم فیٹ سکسٹین کو ڈسکس کریں گے اور فیٹ 32 کو بھی ڈسکس کریں گے فیٹ 16 کے اندر کوئی خاص اتنا ڈفرینس نہیں ہے فیٹ 12 اور فیٹ 16 میں صرف 16 اور 12 بٹ کا ہی ڈفرینس ہے لیکن فیٹ 32 کے کیس کے اندر کافی میجر ڈفرینسز ہیں جن کو کہ بھی ہم آگے چل کے مزید ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ